سبت و شرین فیا اسلام الحباد و فیا اسلام المعاشرہ قانت المعاشرت القبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نہایت ظلمت و ضلالت و شدت فنج اللہ سبحان لحاظ الکتاب اور ادا لحاظ المسلط سورت النساء فجن المضوبین نے دنیا کانو کثیر لیکن کال اکبر ہوں النساء فسرت هذه السورة لحقوقه وقسم السورة لثلاثة أقسام فذكر في القسم الأول حقوق الناس وقدم من الحقوق حقوق النساء لأنهم كانت مظلومين مزل نساء صدقاتهن ثم ذكر من حقوق اليتامى لأنهم أحق بذلك سم زکا من حقوق الوالدین حرمت علیکم مہادکم سم ذکر من حقوق الناس فی ما بین ہوں وہ کدار کا زکر حقوق فی ما بین الزوج والزوجین حتى ختم الآيات آیات ثم شرع الله سبحانه بحقوق الرعي والرعية فذكر من حقوق الملك سمانیہ ما حق الرعي حق ہوں تنت تی ہوں وماں ہک حکم انتو عبد المانا دلا ہوں بنناس و ماں ہق انت مل جا حکا تلفی سے بھی بن دہ اللہ کین نب ہوں بے ان پھر جہاد دے تب حق تالا یل ملکوں مسلم و ماں کا نل لمن یوکل فتح تو مل فاقم پاک کو بینوں بیمارا کلب فضا کرم ان حقوق ثم شرا کی القسم سال سے من سورج فضا کرا من فرق اناس اناسا علا فرق ان سلاثت من حمل کا فرون و قدا حمل حمل علیحد النسارہ فضا کرم ان اوساف و ومن هم المنافقون فهم في الدرج الأسفل من النار لأنهم يخالفون بين الرقيدة واللسان ولا يحب الله الجهر بالسوء لا يحب الله كلمة الشرك السوء كلمة الشرك إلا من أكره وقلبه ثم ذكر من حقوق اليهود ثم ذكر من حقوق المسلمين ورد الأشراك الأربعة أن العالم بكل شيء هو الله سبحانه وأن المتصرف في الأمور كلها هو الله سبحانه ليس عيسى إنما هو كان عبد ولد من مريم وكان بشرا اور ان تم ظلم تم ایل نسارا ہے سجال تم الحت سلاسطن وقان سالسن سلاسا فرد اللہ شاہ کر ارباتا ان عبادت اللہ وحد ورد شرک فی العلم و شرک فی تصرف و شرک فی دعا و شرک فی البید عبادہ فاصل بصورت بیاد ان صورت اول قسم اول حقوق الناس وزا من حقوق ان سے تتا آشا سم مزا کرم حقوق رائے اور رائت حقوق ام سمانت وز قدال کا یو سر تو کل صورت فی مسلط ان مسلط و یو فلم کتاب کتابن پھر دنیا مصر مصر قرآن ہے سو یسر حل وہ یسر المعاشرہ معاشرہ لہسا پھر دنیا نظیروں الحاظ کتاب وہ بہادا اسحد لاہل وہ ازال بحل فساد وہ ازال بحل ظلم حتہ سوارو سوار ناسو فی الامن والعیش والمسرہ کزال کا القان لو یقون المسلمون یتشبسون بهذا الكتاب ويفهمونه بهذا الطريقة ونحن نرجو من الله سبحانه أن يعيد لنا تلك الحالة كما كانت على الصحابة حيث وقضوا على أنفسهم كما قال مغيرة بن شعب رضي الله تعالى عنه حين قدام الكفار كنا في جهد وبلاء وکنہ نا بزل حجر و شجر وکنہ نل نل بزلوبل و شاد حتہ من اللہ علیہ بے صدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمانا وہ ازال انقال شرکیہ ازال وزال ان کما کال عزیب نے ہاتم رسولی صلی اللہ علیہ وسلم شکان علا نبی صلی اللہ علیہ وسلم من الشدت والفقر ومن الجور والفساد فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي سوف تنظر إلى بيتك تخرج منها الدولة وسوف تنظر أن المرأة العفيفة الشابة يخرج من الحيرة حتى تدوك ببيت الله ولا تخافي الله فيقول عدي رأيت كل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقد سألته أن المرأة تطوف وحدها فكيف دعالته فإن في جبالها دعال فقال لي نبي صلى الله عليه وسلم يا عجيب يكون دعار حفاظا لكم وقد رأيتهم قد صادوا حفاظا وہ ترکل جوڑ اور بھسال بھلے بے مشورت دن و لے سالا بے کرن تبت دن و سوار مومنی مشین بل جن کے بھی حاضر کیا ہے سو قرآن و در ولے ابنا ہم ولا کننا ترکنا حاضر کتاب

فلحاظہ یلزم دمو اللہ سے اللہ یقر قرآن فقل تو رحم اما تب ہم حدیث البخاری ہے سویس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ن فنفرت فن فرت من حداف صاحب بات حتہ نفرت حتانا متا تزلت علاقیدت انی اموت فہین نام جات دابا فتحقا و خزل دافا فضل ماں فشربا و تام قد کلا ثم قام حتى يحمد الله تعالى فيقول في حمده اللهم إني انت عبدی و اینا اراب الہ ہوگا ویا فرح اللہ من ذالک لأن نیتو انی عبدو کا و انت الہی لیکن غلط من شدت الفرح فاللہ سبحانو یمدہو فکذالک لو کان العالی یقرہو انعمتو مکان انت وصار کافرن انتم تکلونہو قال قادل بلوال پہلا سلاس ایام کنت فل بلدت لاہور عاصمت پاکستان رقب تم ناسا الحاد الکتاب فقان عالمن ہونا کبیرن صدرن للمدرسہ فسب آجو ان الناس تنفر من القرآن فقلت لهم نعم حاضر عالم قبیلہ اربعین سلطن کا نیب تو عندی لکھتو فقل تو رہو تنظر سمانیتا ساتھن سمانیتا دقیقتا انی اقرو علیکم علیکم الكتاب فقال اللہ انما صرف جاہلا بیادا وهذا حق كانت حالة العلماء قبل أربعين سنة كان.

وما كانوا يسمعون ولا معامونا والآن تصير قلوبا قد شرعنا شيعنا الرسالة وأدرجنا فيها من كورتين دروسنا من كورة مردان وكورة قورت فعددنا فصارت دروسنا قريبا الفن ألف يدرسون فيها النساء وہ یہ العوام والعلماء رما وہ فل پاکستان علانہ کثیرون وزال کبھی فضل اللہ علیناس اور لاکن اکثر الناس لا اللہ جو العلاج ہو لحاظ المسائب و لحاظ القرآن بحیض درس ہو میں فم ہوں ویف ہم سورت لمادہ سیقت حاضر صورت ایو مسلط دن کی حاضر صورت فضکر اللہ سبحان اصور المتعدد دادا اکبر مرض کانت فی دنیا اشرک فسرت اللہ سبحان لہذا سورت فورم مختصر وہ اورد فی سورت ان سورت قسم الشرک فإن مبدأ الشرك

وعقیدتهم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم فل ما میں وہ دشک کو سن گیزان کے بھی آدی سے مفت لے ہوا دین وہ یوں ریتونا لنا سے خود ماں ہوں میں اندی سے وسلم يسمع كل شيء ويولدون في ذلك حديثا واحدا وراغيا متفردا وراغيا مجروها ليس له علم ويقولون أن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون رأيت ربي فسألني فيما يقسم لولا على فقلت لا أعلم فوضع يده بين صدي حتى وجدت بردها بين صدي فعلمت ما كانوا معي وہ کدال کئی نتاذیر شیا کما کل حسینی الم توفا سنا و اہدا اشر یقول تفصیری ہی وہ الم کمالم تکن تعلم الم کا گل شی و کدال کا یقول تفصیری روہل واضح کل لوہا منتھا کی شیا لم دلیل فی زال کن علخراحات الخرافات وقد تطفی في كتابي مبتدی نے المبتدئين والمشركين کشدت اللہ لا قيمة لها في الصوم في ذوق کا وقد كتبت في ذلك قبيل الدرس قبل نحو أربعين سنة البصائر للمتوسلين تو وأردت فيها أدلتهم وہ زکر تو حقیقت ہے ان سلوم دلیل وہ کلال کے تشب سنا بت حریف و بد تعویرہ دل بہیدہ مزیات ان مزیاتم کسدتم لاکی مطلع بھی سو علم وزار کا منتر کے علماء الکتاب و سننا اصحیح فل آنا لو نہ بالقرانی و بے سنتی صحیح ہے بھائی فضل اللہ علینا کما فض اللہ اللہ صلف نا سابقہ الصحت اللہ تعالیٰ وحده وذكر على ذلك الوجوه وفی وفي اسبت نف نفي الغيب بالوجوه الربا ال

ثم يذكر من أخوال الصالحين من الأنبياء المظلمين فيذكر من واقعة إنساء وخضر أن الإنساء ما كان يعلم حال الخضر وكذلك الخضر يقول ما فعلته عن أمري إنما يوهي إلي فنفعله وكذلك كان ملك الدنيا لا يكادون يفقهون قولا فحاسب السورة له غيب السماوات والأرض اب صرف ہی واس میں ماں رہوں مندو نہیں میں بولی اسلو ماؤ ہی لے کبھی کتاب لام مبدل حضل کلیما دل کر پائے لان سفی گا لام بدلے آدل کلیما لہو گئے تو سما لا لام بدلے آدل کلیما اب صرف ہی واس لام بدل مبدل آدل کریما ماں کم مندو نہیں میں بولی لام بدل للے آدل کلیما یو لو ہو وزا کرا من خساس دنیا الر الدنيا الوجوه بحا حیدر الدنيا اور منكم في الدنيا كما کرا من خساس الجو سراسا ان دنیا کما حضرت بس بہائے وزکر البج سالس سانی ان دنیا وقت ہا کلیب تک رن گیا وقال لهم ہم سوال من السماء تو آپ کا فلما تو تشا بسوں رکوں قرآن ول ہوئے تو سال ان دنیا ویکن وبار وہ زیادہ کتاب مجھ می نمشن وفیقل میں سورتیں ہاج ہے مسائل المزر اللہ العلم بکل لشاء اللہ وہ دنیا خصیصت سم سردا صورت مریم وہ زکر دیا القسم ثانی میں نشر وہ زکر میں عز لمبیا المصفین ان کل ہم محتاج متضر فقی بے تصرف نے رکھوں فضکرا من عز ذکر یاس ہے سی یہ تجر ربی سبحان ہوتا ہے

وفي سورة عز الأنبياء عليهم السلام ثم ذكر من عز الملائكة وذكر من عز جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله لما لا تذرنا يا أخي فقال ما نتنظر إلا بأمر ليس لك لنا فأورد حاسم السورة فاعبده واستقر لبعضه ليس عالما بالغيب أحد سواه ولا متصرف سوا ہو ازداد في دادا کی ضرورت رب بل حاصل انزلنا عليك کر قرآن بل هذا کتاب وزہ من دلائے موسى عليه السلام و سہارت و آدم علیہ السلام ان لوکان مت تقتلون فكلهم مقتلون الر لیس احد سوى اللہ تعالی ان يتصرف وان ينفع وان يعز انسان او يذل انسان فكذلك يسرد الآية ويسرد الصور حين يشرع في مسألة اذا شرع في مسألة التوحيد فيسرد الآية واذا شرع في اصلاح العباد فيسرد الصور ويراقبهم لذلك فلے سے کتاب جس دنیا میں سے کتاب ان کا فوائد ان کثیرتن کت کا تبل فلا سے بتو فی صفت الانسان انسان فی کتب ہم اندر انسان بے میرو کام فقتبل فارا بھی پتا بہ تحصیل سادا و کدال کازانے و کدال کا کتبا وہ کدا لکھا کتبل اخرو مل فی صلاحت انسان لاکن اللہ سبانو زکرا حاضر خسائل الحمیدہ

تو قال اللہ سبحانہ انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن فمن ترک هذه الفواحش فيصير عفيفا فتقبيل الانسان اول في العفه ان يكون عفيفا والثاني الله يكون ظالما فذكر وما بطن والاسم والبغي بغير الحق الله يكون ظالما فضالم یا یقن ظالمن پہ کن حاضر پذ کرم انصفات السان الفتو الصاف سم ز کرت اصمت الالم انتوشی کو ملتا وہ اللہ کون مسلم سمز کرات اللہ یا پور غیر کی دعوت لائے وہ سنتالو وہ انت پورو اللہ عمال فیضا اس کان انسان الحاظ سے فتح یہ کون و معاہدن متبیان قرآن و سنت بھو کا ذکر اللہ صبح ما ہوں ماں زکر الفلا سے وہ تو فی کتب احمد کبیرا وہ لمبیا کتو بشے ان مک نہیں میت الکتاب الفارابی فارابی تحصیل السادہ فیا فمو ترک کتاب نہ کدال کا رسو و کدال کا اخار مل فلاز بتے فلح صحد یقابل کتاب اللہ تعالیٰ کی مسلط وہ حاضر مسائل تو پھر کل لیا کے قرآن زکر تو ذال کا نوز جنگ دینے دی کم ورنہ نرجو مل کم انت توجہ رما و نہ رہی رہی ورنہ کا ذال کا فرض نالا کل مسلم والا حاضر اب ولاد شکا ہی سو حکام ہا مسلمین موحدین قدام القرآن وسن و نر جور ہوں توجہ لحاظی کا و ند الرحم بالخیر اربرکتے وہ وقت احمد لاسفان ہوئے حکام ہم ان یا قرآن وسن کا وہ سب المال کثیرہ نرجو نرجومن ہوں الر کا المفاہد الجوامع المجالس حتى يكون فيهم قيما واحدا يقوم ببيان كتاب الله تعالى فيسكن سورة سورة ويهم الناس ويترجعون إليها وذلك جهدنا في الباكستان من خمسين سنة حتى الآن صار الناس أكثر متوجهين إلى الكتاب فهذه جهدنا نحن جينا ومن مسرتنا ومن من الله علينا أن زرنا هذه العلماء الكبير في هذه البلاد ورأينا جهدهم في شهد الدين والإسلام وتوحيد الله سبحانه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وبوحدة المسلمين وہ بے مساطل مجادین فی بلا دینا ون دولم فی پل محفل و نرجول باد پل درسن و نولم و نمن ول اسلام کما یج حدنا ویس امنا ویس اربون نمواد و اللہ الذي نزل الكتاب کیونکہ اردو میں کچھ کہوں علماء الکرام من هذا البلاد ونعتذر إليهم أن نقول لهذا المخاطبين شيئا بلسان ونحن نستفيد منهم ونتوجه میں تمن مین کو یہ دور میرے بھائیوں آپ پاکستان کے ہیں آپ اس ملک میں آئے ہیں لیکن جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ آپ ہی جانتے ہیں آپ اس ملک میں اس واسطے سے آئے کہ کچھ پیسے کمائیں یہ ملک متمول ہے مالدار ہے تو آپ لوگ اس واسطے آئے ہیں کہ اس ملک میں ہم کچھ کمائی کریں بال بچوں کے لیے رزق حلال لے جائیں گے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ برا ہے یا چامل ہے لیکن اگر اس کے ساتھ باقی فل روقت آپ قرآن کو دے دیں اور اپنے محاولوں میں مجالسوں میں اپنی دیروں میں تنظیم رکھے کہ ایک ماہ آدمی آپ کو قرآن پڑھا تو میرا امید ہے کہ تھوڑی مدت میں آپ سب کے سب عالم ہو جائیں گے اور آپ اس ملک سے صرف دولت نہیں قرآن کے ساتھ لے جائیں گے ہم فرما ما سواب اور اگر آپ ایسے رہ جائیں تو ہم اللہ کے سامنے پیش ہونے والے ہیں کل رب العزت ہم سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے کمائی کے لیے دولت کے حاصل کے لیے تو عمر دیا تھا تم نے میری کتاب کو عمر دیا تھا تو اس معذرت سے اگر ہم چھٹتے ہیں کل اور خدا کے سامنے مدامتی سے اور جدت سے بچ سکتے ہیں تو یہ واحد علاج ہے کہ آپ وقت ضائع نہ کریں آپ کم سے کم پانچ منٹ قرآن پڑھا کریں یہاں کے علماء سے اور اس کو یاد رکھیں ویسا نہ پڑھیں فام کے ساتھ پڑھیں کتاب انزلنا اند اللہ علی ریب نے تب کروایا کتاب اس واسطے نہیں رہا کہ آپ کاری بن جائیں سفیان سوری ہی فرماتے ہیں اللہ نے کتاب نازل کیا تھا تلاؤ صرف پڑھتے رہتے ہیں اور فام نہیں کرتے ہیں اللہ نے کتاب کو نازل کیا ہے تدبر کی کہ اس کو سمجھو اس پہ عمل کرو تو ورنہ ایسا ہو کہ آپ سمجھیں اس کے سمجھنے سے آپ کی دنیا کی اصلاح ہوگی اس کے سمجھنے سے آپ کی آخرت کی اصلاح ہوگی انسان کیا جانتا ہے رب کون ہے اس انسان سے پوچھو کہ رب کون ہے ان نماتوں رف الشیا پہ سفا دیا کہتے ہیں چیز معلوم ہوتا ہے صفت کے ساتھ آپ ایک آدمی کو جانتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں کہ مصری کون ہوگا تو مصری وہ ہوگا جس کی کان ناک ہو نہ مصری وہ ہوگا جس کو یہ کسب یاد جب آپ کو آپ ان کا صفت جان لیں تو آپ کو سمجھ آئیے کہ مصری ہے آپ جان کوشش کرتے ہیں کہ میں منشی ڈھونڈوں کاتب ڈھونڈ لوں تو کیا یہ شکل دلیل کتابت کی تو نہ وہ صفت دے دیں جب وہ لکھ کا خارش تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کارش ویسے ہی اگر آپ رب کو پہچانتے ہیں تو اللہ کی صفات کو سن لو رب کی صفات تم نہیں سنتے ہو تم نہیں جانتے ہو اور کہتے ہیں رب ہے بغیر صفت کے آپ رب کیسے پہچانیں گے اور خدا کی صفت کسی کتاب میں نہیں ہے بغیر قرآن کی اللہ نے اس قرآن کو اتارا ہے آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو اللہ کی صفت معلوم ہوگا اس کی ایک صفت یہ ہے کہ انسان مسائبوں میں کوئی نہیں چلا سکتا وہ ان مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لیا لاحمن میں نشے ان كَانَ ذَا ادا کروا اگر کوئی مصیبت والا پکارتا ہے اپنی مصیبت کے لیے کوئی اسے مصیبت نہیں اللہ فرماتے ہیں اگر تم ان کو پکارتے ہو نہیں سنتے تمہاری پکار وو بس سجا بولک اور اگر تمہارے خیال میں ہے تو ہم نے تمہیں قبولیت کی ہے ویوم القیامت فنون نبی شرک کون اس پکار کو اللہ نے شرک آیا دعاؤ دعا گئی تعالیٰ شرک کل من دعا غیر اللہ تعالیٰ بسور مشکل اللہ میں کنفاظ و کان افاؤ پر اسبابل آدیے انسان سنتا ہے کانوں سے الظالمین یقیناً میں محتاج ہوں ظلم کمی قرآن نے مانا کیا ہے کل کر جن کے آت خولا ورنہ مینشیا دونوں باغ میوے دیتے تھے اور نہیں لٹا دیتے ظلم پمانے تنسیس ظلم پمانے جرم نہیں ہے یہ مصیبت ہے ہمارے پاکستان میں چار بھی نہیں سمجھتا وہ بھی تفسیر لکھتا ہے تفسیر لکھنے کے لیے تو دو شرطیں ہیں ایک جس زبان پہ کتاب ہے اس زبان کو آپ سمجھیں گے دوسرا جس زبان میں آپ لکھتے ہیں اس زبان کے مالک ہوں اگر آپ انگریزی کا ترجمہ کرتے ہیں انگریزی نہیں سمجھتی کیا ترجمہ کریں گے آپ اگر آپ ترجمہ اردو بھی کرتے ہیں اور اردو میں نہیں سمجھتے تو کیا کہیں گے مودو بھی مفسر ہو گیا ہر بھی نہیں سمجھتا ہے نہ پڑھا ہے اور تفسیر لکھتا ہے اور یہاں ظالم کا معنی غلط کرتا ہے راول پنڈی میں ایک دفعہ آیا تھا ایک دکان پہ بیٹھا تھا بڑا دکان ہے وہ تو فروش کا میرے چند دوست آ گئے جن پر اثر ہوا تھا مودی کا مجھ سے کہنے لگے تفاصیر میں کون سی تفصیل میں زیادہ غلطی ہے میں نے کہا مجھے کیا پتا ہے انہوں نے کہا آپ نے جتنی دیکھی ہیں تمہاری کتاب سے معلوم ہوتے ہیں ایسا کسی نہیں دیکھے تھے میں نے کہا میرے پاس ایک سو اکتیس تفاصیل ہیں اور بعض ایسی بھی ہیں جو میں نے مطالعہ کی ہیں ایک سو اکتیس میں ان کے متعلق میں کہہ سکتا ہوں جن کو دیکھا انہیں کہا ان کے متعلق کہو میں نے کہا سب سے زیادہ غلطی تفیم القرآن میں مردودی کی مسلم میں نے کہا یہ کیسا میں نے کہا لاؤ دکان میں تفیم القرآن تھا انہوں نے نکال دیا میں نے کہا انہوں نے کہا نکال دو غلطی میں نے کہا کوئی سفا نکال دو سفا نکال دیا میں نے ان کو کہا گنتے رہو میں نے اس صفحے میں تیرہ غلطیاں دیا انہیں کہا اور بھی ہے میں نے کہا اور صفحہ نکال دو ورت التا میں نے کہا گنتے رہو میں نے اس میں سولہ نکالی مجھ سے کہنے لگے کہ مولی لوگ کی غلطی نہیں کرتے میں نے کہا اندھی کو پتا ہوتا ہے کہ سفید ہے یا کالا ہے تو مولی سامنے پیش کرو اس کتاب کو رما کسان نے اجب دور دینی دن ہمارے چھٹی پائی یہ تو ایسا دور ہے کہ کسی نے فاتحہ سیکھ کے وہ بھی مونگی اور کسی نے ماں آگے پڑھائی وہ بھی موں گی میں نے کہا کس جیسا کر کے کسی تفصیل نہیں ملی انہوں نے کہا کہ کتنی دفعہ اس کو مطالعہ کیا ہے میں نے کہا سر سری نظر سے چند اوراق میں کی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کتنی غلطی ہے مجھ سے بال دوست کہنے لگے کہ اس پر کچھ لکھو میں نے کہا پہلے تو وہ رات کا خاتمہ کر لو ایک کے پیچھے میں پڑھوں گا لکھوں گا تم بھی کچھ کام کرتے رہو یا نہیں تو مصیبت حضرت یونس نے تین الفاظ لائے دعا میں اور دعا کامل اس کو کہتا ہے اللہ کو بلا سمجھو اور اس کو عیوب سے مبرہ سمجھو اور اپنے آپ کو محتاج کرو بعض ادیا میں دو صفات ہیں ایوب اندار ربی انی الضر وأنت أرحم الراحمين اس نے ایک صفت لایا تم رحیم گی اور کو آٹر کر دیا قرآن یہ غریب ہے کبھی کل صفات لاتے ہیں کبھی جز لاتے ہیں اور ادب کرتے ہیں اور پڑھ لو اور صفات کے ساتھ لاؤ تو عبادت میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کے ساتھ محبت الوحیت ہے اور عبادت میں دوسرا خوف خوف دو قسم ہے ایک ہے ظاہری اسباب سے ڈرنا سانپ سے تلوار سے دشمن سے یہ جائز ہے اور ایک ہے خوف لائی نظر پہ نہیں آتا اور ڈرتے ہو اس کو کہتے ہیں خوف لائی یہ ساز کرمی شکین ڈرتے میں نے اگر گیارہویں نہیں دی منت نہیں دی دی تو فلان بابا مجھے نقصان پہنچائے گا تو خوف علا بھی جی کر دیا محبت لوہیت کا بھی کر دیا غیر اللہ سے ذمہ دار کہہ رہا ہے اس کو خوف الہی بھی کر دیا اس سے ڈرنے لگے اگر نہیں دوں تو مجھے تکلیف پہنچائے گا اور میں نے منت مانی ہے بچہ بیمار ہوگا حدیث صحیح میں آتا ہے مشہور محدث خطیب بغدادی کی کتاب ہے اور اس میں سب ایک سو باسی میں ذکر کیا ہے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ سے لوگ پوچھنے لگے اللہ بتلاؤ کون سا حدیث ہے جس مچھر کی وجہ سے ایک آدمی جہنم میں اتارا گیا اور دوسرا جنت میں آپ نے فرمایا میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے دو آدمی ایک درگاہ پہ چلے گئے تو منجاؤ نے کہا کچھ ڈال دو کالو پر کالا حدوان مالی دشان پکالو پر ریپ بلو لوگ ایک نے کہا میں کئی چیز ڈال دوں میرے پاس کوئی چیز نہیں انہوں نے کہا مچھر پکڑو مکی پکڑو اور ڈال دو تمہارا نظر اس نے مچھر پکڑ لیا اور ڈال دیا تمہارا پما تھا خلنار جب مر گیا تو اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا تم نے غیر کی نظر پیش کی تھی عبادت تو وہ تھی دل آفر کر دوسرے سے کہنے لگے تم کچھ ڈال نے کہا ماں کو تو اتقرب دون اللہ شیان اللہ کے سیوا میں کسی کا تقرر نہیں کرتا اس پہ جمع ہو گئے اور اس کو قتل کیا پما فتح فدا خلر اللہ نے اس کو جہن میں پہنچایا لوگ عبادت کا معنی نہیں سمجھتے خوف الہی مطلب یہ ہے کہ نظر نہیں آتا دیکھتا نہیں اور اس سے ڈرتا ہوں میرا ہاتھ فیل کرے گا مجھ پہ بیماری لائے گا میں اس سے ڈرتا ہوں میں اس سے محبت کرتا ہوں بغیر دوائی مجھے صحت دیتا ہے حضرت ایوب نے فریاد کی رب عنی مسنیتر اللہ مجھے تکلیف پہنچ گیا وہ انتا اور ہمراہمین زیادہ مہربان کی ہے میری نجات دلاؤ وہ نام آبھی بھی ہی ہم نے بغیر دوائی کے اس کو صحیح کر دیا بغیر دوائی دینے کے بغیر علاج مارا جائے کہ میں نے صحیح کر دیا میں میں پڑھتا تھا وہاں ایک بڈھا تھا جلال الدین بیچارا بیمار تھا ان کے خوشی نے ان کا علاج کیا ہوا فالج اس کو لگ گئی تھی پیر سج گئے تھے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے تھے زندگی سے نام میں دن صبح کی نماز میں وہ اچھا نہیں ہوا لوگوں نے دیکھ دیا کہ جلال الدین بابا آیا ہے لوگوں نے پوچھا بابا آپ تو بیمار تھے اٹھ سکتے نہیں کہ آپ کیسی مسجد میں آئے اس نے کہا بات یہ ہے کہ حکیم ڈاکٹر نے مجھے فتویٰ دیا کہ آپ صحت نہیں آپ کو مرنا ہے رات لوگ سو گئے تو میں اللہ کے سامنے کو آیا اور میں نے کہا اے میرے رب تو وہ رب ہے تو نے حضرت ایوب کو صحت دیے بغیر بیماری کی میں بھی تمہارا بند ہوں روتا ہوں مجھے صحت دے چند دن گزر گئے تو میں نے پیروں پر ہاتھ لگایا میرے پیر اچھے دیے میری نیچے اتار دی میں کڑا ہو گیا مجھے کچھ تکلیف نہیں ہمارے خاندان سوئی ہوئی تھی میں سین میں آیا چلنے پھرنے لگا سب سوئی ہوئی تھی میں نے اللہ کی سامنے آجزی کی اور انتظار میں تھا کہ کب کب صبح ہوگا کہ میں مسجد میں جاؤں بیٹا رہا اذان ہو گئی ابھی آئے رہا میں نے اللہ کو پکارا ہے اللہ نے آپ بھی ہو رہے وہ تاکہ نہیں لا اردو حفظوما نہیں کہتا ہے اس کو دنیا اور آسمان کی حفاظت میں وہ رب وس اللہ من فضلی ان کے فضل سے مانگو اور میں فرمایا ہے وس اللہ بن فضلی ان کے فضل سے اور وہ رحیم ہے عمل کیا ہے ان کے مانگو مجھ سے مگر یہ نہیں کہ شک کے ساتھ پتہ نہیں خدا مجھ سے دیتا ہی نہیں دیتا نہیں میں یقین کے ساتھ تیرا آج بندہ ہوں روتا ہوں مجھے صحت دے دیر شفمات ادونے ان شاء اللہ میں فرمایا مانگو اگر میری مرضی ہے تو میں آج ہی قبول کروں گا اور تم سے مصیبت اٹھاؤں گا اور اگر نہیں ہے تو اس مانگ کا اجر دے دوں گا آخر مگر مجھ سے مانگ اللہ تو ان طرح کا سوال ہو وہ بنی آت وہی میں نہیں اس کا اللہ اسے پہ آتا ہے اگر اس کو چوٹ نہیں اور اگر بنیاد سے باغ اور مانگتے ہو تو اسے پہ آتا ہے تمہیں کسی اور کو بھی دے گا کہ نہیں فلے تن دی و بے آ میں اللہ میرے آپ کے درمیان رشتہ آباد و بینی و بین العالمین خراب مخلوقات سے میرا رشتہ خراب کہتا بلے ول انام لگی اللہ تم مجھے پیارا ہو لوگ بھی بن جائیں گے بولے تو قطرزی ول اناحی آپ راضی ہوں مخلوقات تو الہ کا الہ الا اللہ مصیبتوں کو اٹھانے والا خوشیوں کو دینے والا تیرے سوا اور نہیں عرب کہتے ہیں یہ نہ کرو اللہ نے لات کو دیا ہے طاقت منات کو دیا ہے اجازل آلحت نو جا ہے ایک کو حاضر سمجھو یہ عجیب مسئلہ ہے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آج کل لوگوں میں یہ مصیبت ہے بے کو نہیں سمجھتے حدیث میں آتا ہے حضرت انس نے عرض کیا تھا کہ حضرت میں نے آپ کی عمر بھر خدمت کی تو آپ میرے شفاعت کریں گے آپ نے فرمائے ضرور تو انس نے عرض کیا قیامت کے دن میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا تو آپ نے فرمایا ہند المیزان جہاں ہمارے تولے جاتے ہیں وہاں اور لروا نہیں پائر سرا سراغ پہ جب لوگ جاتے تو میں وہاں کر لوں گا اور ان دونوں جگہوں میں اگر مجھے نہ پاؤ گے تو فائنل ہاؤ خدا مجھے ہوش دے دے گا جس کے پانی سبز ہوں گے مٹی ہوں گے اور اس کے لوٹے ستارے ہوں جیسے ہوں گے سفید اور میں اس ہوش پر کروں گا اور میں کھلاؤں گا لوگوں کو ہاؤ الم الیا الم الیا آ جاؤ آ جاؤ پی لو ایک لوٹا امن شرب منو دم یزما بدا جس نے ایک لوٹا پی لیا تو قیامت کے دن میں پیاس نہ ہوگا ایسا نہیں کہ جنت میں بھی پیاس نہ ہوگا اب ادن کا مان نہیں ہے کہ جنت میں پیاس نہ ہوگا پھر جنت کے ناروں کا کیا فائدہ لم یز ماں ابدن فی میدان قیامت وہ سبھی مقام پیشی میں پیاس اس کو نہ لے گا آپ فرماتے ہیں میری امت جائیں گے ہر ایک ایک لوٹا پیوں گی یہاں تک کہ ایک جماعت آئے گی میں ان کو دیکھوں گا تو ان کے شکی مسلمانوں جیسے ہوں گے تو جب قریب ہوں گے فلیزاد گنانہ نہ ہوگی فرش سے ان کو موڑیں گے میرے ہوش سے واپس کریں گے ہوش سے اور جہنم پہ لے جائیں گے پاکولو صحابی میں کہوں گا کہ میں تم یہ تو میرا صاحب ہے میری امتی ہے تم میں امت یوں کو لے جاتے ہو بہت سے تو فرش کے کہیں گے بھی آواز ہو جائے گا مجھ کو یا محمد دوست ان کا تدری ماں باد اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے پتا نہیں جنہوں نے نئے طریقے گڑ لی تھی تیری بات تم نے جو طریقے چھوڑ دی تھی عبادات میں شادی بیاہ میں انہوں نے انہوں نے ان طریقوں کو بگاڑ دیا اس میدان میں آپ شفاعت کریں گے تباہی کی بڑے بڑے گناہوں کی آپ شفاعت کریں گے لیکن ان لوگ اس کے بارے میں جنہوں نے نئے طریقے گڑ لیے نیا دل سلام گڑھ ہے نیا طریقہ شادی کر لیا ان کے بارے میں قیامت کے میدان میں آپ فرمائیں گے پاپور سو سو میں کہوں گا اللہ ان کو دباؤ کروا شفاعت نہیں کریں گے بلکہ دعا کریں گے جنہوں نے معاشیت کی ان کے لیے تو شفاعت کریں گے مگر ان مبتدین کے لیے جنہوں نے نئے طریقے بنائے ہیں قبر کے پاس جاؤ بڑی سے کم ایک دعا منگو یہ کوئی طریقہ تھا صاحبہ تھا صحابہ پر تکلیف آئی کبھی کسی آبی سی نقلے کہ آپ کے عدے پہ گئے اور کہا ہے کہ حل تماجی دعا مانگتے زندے سے دعا مانگتے مردے سے کسی صحابی نہیں مانگا ورنہ آپ نہایت محبوب کے حضرت کے اتبا کے حضرت کے آپ کسی صحابی نہیں مانتے اور آپ کیا کہ امام بن تیمیہ نے ہتال میں ستاون میں لکھا ہے ہر جب قبر کے پاس جا کر اس نیت سے کہ وہاں دعا قبول ہوتا ہے فقط کا فرق اجماع مسلم تمام مسلمانوں کے اتفاق سے کہا گیا اس لیے اس نے گڑھ لیا عبادت خان ویسا یہ اور علماء نے لگ ہے تو لوگوں نے اس کو ہی کو بگاڑ دیا اتباع پیغمبر کی بگاڑ دی تو ہماری نجات قرآن سنت سے ہم اگر نجات پاتے ہیں تو قرآن کے عمل اور حضرت کی اتباع یہ دونوں ہمارے طریقے نجات ہیں اور یہ ہے ہمارا دین کا نچوڑ کرنے تو ہی لا علاج آج اتباع طے ہے اور ہمارا مضبوط ہمارا پیشراؤ محمد ہم اس کے کی ہیں تو ہم نے لا الہ اللہ کا مطلب چھوڑ دیا ہم نے اپنے شاہ کی بیاہ میں اتباع محمد چھوڑ دی ہم نے اصحاب کی اتباع چھوڑ دی فاصحاب ہوں بھی روزتوں اور بھی اصم اضاف اور دشک انکول دے رہے ہیں میں ڈونگا ہوں نہیں کسی کا سنتا وہ ان معاونی قول ہوں اور اور ادھر صحابہ کا قول بیان کرتا کر میرا سر ہے میں تابے دار ہوں فاصاب ہوں لی روز تم وہ لی باپ اور ہدایت ہے اور ان کا قول حجت ہے ہم نے اور ملی کی اتباع کی خدا مجھ کو آپ کو تمام مسلمانوں کے عمل اس پر دے دے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے حدیث میں آتا ہے صحابی نے پوچھا تھا ائی دعا اسم کون سی دعا مقبول ہے آپ نے فرمایا اعلی جو آخر اور سلاد مباد سلاد مقبوبہ رات تاریخ میں تاج پڑھ لو اور دعا مانگ لو اور نم فرض نماز پڑھ لو دعا مانگ تو یہ معمول ہے کہ فرضوں کے بعد دعا مانگو صحابہ کا عمل ہے قرآن آپ بھی پڑھ لیے دعا مانگو ہر نئے عمل کرو دعا مانگو بعد کل عمل انسان ہے دعا باقی اس کے لیے ہے کون سا ہوگا جناب رسول اللہ سے جمع ثابت نہیں ہے اگر امام انتظار کرے مقدی انتظار کرے امام فارغ ہو جائے کٹے دعا مانگے تو بچے اس لیے کہ موت سے دلیل یہ ہے کہ آپ نے دس لاکھ نمازیں پڑھی ہیں اور کسی نماز میں ثابت نہیں ہے کہ صحابہ بیٹھ گئے ہیں آپ نے دعا جمع کے ساتھ زرقانی نے لکھا ہے آپ نے دس لاکھ نماز پڑھی بات یہ کہ فرضوں کے بعد آپ نماز دعا مانگتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ امام صاحب جائے آپ انتظار کریں تاکہ جمیت نہ آ جائے زید مانتا ہے تو بکر انتظار کرے نہیں ہر ایک جائے اس کو جمع اتفاق دیتا ہے بےدک میں دو چیزی شرط ہے نیا ہو اور اس نیا کو سواد جانے اگر کوئی اس جمیت کو سواد جانتا ہے تو یہ بہتر اور اگر کوئی کہہ ہے کہ نہیں اتفاق امام بھی مانگے میں بھی مانگتا ہوں تو یہ بےدت نہیں ہے جو لوگ اس کو بےدت کہتے ہیں وہ سمجھتے نہیں ان کو تعریف نہیں معلوم بےد اس کو جمع سوری کہا جاتا ہے اتفاق میں جمع بےدع تب ہوگا کہ اس جمع کو آپ سواب سمجھیں اکیلا دعا آپ خواب نہیں سمجھیں تو لوگ جو فرضوں کے بعد اکٹھے مانگتے ہیں تو یہ بےکٹ نہیں ہو سکتا اس کو جمع ہی کہا جاتا ہے آپ کے افعال دو قسم کے ہیں ایک ہادی اور ایک شرح آپ کے ہادی افعال میں اتباع لازم نہیں ہے آپ کی شری افعال میں لازم ہے آدی افعال جیسا عرب کی عادت تھی پٹکا باندھنا دستار باندھنا تو دستار باندھنا سنگت نہیں ہے اس لیے آپ نے کبھی ٹوٹ بھی دیں اور اگر آپ یہ دستار باندھ رہے تو یہ آدموں کا حادت ہے جیسا کہ لنگ تزار آپ باندھتے تھے آپ نے پاجامہ کو نہیں پہنا تھا لیکن آپ نے لنگ ڈالا ہے مگر آپ نے اس کو عبادت نہیں یہ عرب کی عادت تھی تو اس میں نہیں ہے آپ نے دس بجے پیشاب کیا ہے تو آپ دس بجے پیشاب کریں اس کو افعال عادیہ کہتے ہیں ایک افارش جو آپ نے کی ہے سو آپ کی سے تو یہ ہے آپ نے ایک چیز کو چھوڑ دیا ہے ہمیشہ تو اس کا چھوڑنا ضروری ہے حدیث میں آتا ہے عید کے دن ایک آدمی آیا اور ان میں نماز پڑھنے لگا تو حضرت علی کھینچ تو اس نے کہا اے علی مجھے نماز سے روکتے ہو تو حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت دس سال کی سیٹ لا چکے ہیں گاہ میں اور آپ نے کسی وقت یہاں نفل نہیں پڑی اگر یہ سواب ہو تو آپ پڑھ لیتے اس لیے ترک کرنا سمجھتے مت نماز مطلب یہ تمہارا نماز نماز نہیں تھی لوگ مجھ ایک دفعہ دباقات کرتے تھے کہ جناز کے بعد آپ نے دعا ترک کر دیا میں نے کہا میں نے دعا نہیں میں نے کہا میں نے دعا نہیں درج کیا میں نے تمہارا مذاق درد کر دیا اگر یہ دعا ہوتی تو پھر ہمر صحابہ صاحب آ کر آپ نے منہ پھیر لیا اور کہا اصل چارپائی کر آپ دعا کی نہیں رہے یہ تو آپ مذاق کر ہیں حضرت کے فرماتے ہیں جاؤ جیسا کہ والد اپنے بچوں کہتا ہے پانی لاؤ وہ کہتا ہے بابا میں کھیت میں جاتا ہوں اس کا ان ہوں کہ کیسا ہے بے ہے ویوار نہیں پانی نہ جب آپ کا پیغمبر فرماتا ہے عزلو بے دفن تو آپ دعا کیوں کرتے ہیں یہ دعا کا وقت نہیں ہے جیسا کہ ضرور پڑھنا سنت ہے لیکن احتیاط میں تین چار رکعت نماز باندھ دی اور پہلے پہلے میں بیٹھ گیا اس نے عبد دور دھولو کے بعد اللہ مسلح پڑھ پڑ تمام حقاق کہتے ہیں اس کی نماز فاصل ہوتی ہے اس کو سوا کرنے پڑے گا تو کیا درود شریف گناہ ہے اس سے سوائے نہیں درود کا مقام نہیں اب دو رسولوں تک آپ پہنچ جائیں تو اب بھی مقامی ہے آپ نے چون کے خلاف سنت کی تو درود سے آپ کا نمن پاس یہ مقام بدلے لوگ اس کو سمجھتے نہیں کہ بائی بار چیز سنت ہے ایک مقام پر ہے مگر جب مقام نہ ہو تو سنت مکو مقام اس کا نہیں اور بعد ہی چیز لوگ کرتے ہیں عادت لا عبادت تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ بدت دیں پیغمبر نے جمع کے ساتھ دعا نہیں مانگا پیغمبر نے امر کیا ہے فلن کے پاس دعا مانگو تو سو آدمی ہیں تو اکٹھا مت مانگو آپ انتظار کرو یہاں تک کہ آسک بھی نکل جائے یا چھوڑ اس جمع کو جمع عادی کہا جاتا ہے اور جو ہمارے ملک میں بٹان لوگ کرتے ہیں سنتوں کے بعد تو وہ جمع کو سوار سمجھتے ہیں اسی عمر کی بعض ایسی امور ہیں کہ وہ بے نہیں لوگوں نے بے دانت لوگوں نے اس میں غلو کر دیا بعضوں نے تداؤں کی خدا مجھے ہدایت دے دے آپ کو ہدایت نصیب کرے کہ ہم رائے حق پہ جائیں اور ہم سنت کے اتباع کریں تاکہ ہماری شفاعت نصیب ہو ہم محتساط اور زراعت سے بچ جائیں کہ آپ ہم سے ناراض نہ ہوں اللہ ناراض نہ ہو وہ آپ نے نہ